قرآن جی میں یہ ہے کہ ہر آدمی کی نگرانی کی جا رہی ہے ہر آدمی کو فرشتے لکھ رہے ہیں اس کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں سب کچھ یہی پہلے ایک عقیدہ تھا اس زمانے میں آپ جانتے ہیں یہ بھی عقیدہ ایک جانے والی چیز بن گیا ہے میں ایک سلسلے میں ایک واقعہ یاد کروں جو ہم نے ارسالہ میں چھاپا تھا کہ یہاں کناٹ پلیس میں وہ سسٹم لگایا گیا ہے یعنی جو شاید ویڈیو کنٹرول ہی کیا کہتے ہیں اس کو وہ سسٹم لگایا گیا ہے بعض بعض مقامات پر یعنی وہ گاڑیوں کو یا جو غلط طروں پر چلتے ہیں ان کو تصویر بھی ریکارڈ لے کر آتا ہے مکمل جسے ٹیلی ویژن پر تصویریں ریکارڈ ہوتی ہیں تو اس پر تصویر ریکارڈ ہوتی رہتی تو جس زمانے میں شروع لگا تھا وہ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک اسکوٹر والا چل کر آتا ہے اور ایک ایسی جگہ جہاں کے لکھا ہوا ہے کہ یہاں پارکنگ منع ہے وہاں پر اپنا اسکوٹر کھڑا کر دیتا ہے وہ تو لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے پولیس والا منع کرتا ہے کہ یہاں تم نے کھڑا کر رہا غلط کھڑا کر رکھا ہے یہاں سے ہٹ جاؤ وہ نہیں ہٹتا وہ سگریٹ نکال کر پیتا ہے اپنے دوست سے بات کرتا ہے اس طریقے سے وہ وہاں پر کھڑا ہوا ہے جبکہ لکھا ہوا ہے نو پارکنگ جب دیر بار بار کی وارننگ کے باوجود تو وہ نہیں ہٹا تو پولیس والے نے آ کر اس کو پکڑا اس کو کہا کہ چلو ہمارے افسر کے پاس اس کے بعد اس کو لے گیا وہ یعنی وہاں ایک کمرے میں جہاں اس کا افسر بیٹھا ہوا تھا مشینوں کے ساتھ اس نے کہا کہ تم نے غلط جگہ پہ گاڑی خرید کی نہیں اس نے انکار کر دیا کہ نہیں کوئی مطلب کوئی ریکارڈ تو ہے نہیں یعنی میں نے جو وہاں گاڑی کھڑی کی تو اس کا کیا ریکارڈ ہے کیا سبوت ہے کچھ وہ کہ نہیں ہے نہیں میں نہیں کھڑی کی غلط کہہ رہے ہیں آپ تو اس نے بٹن دبایا کہ دیکھو اسکرین پر اس کی آنے لگی تصویر اس اسکوٹر والے کی اب اپنے آپ کو خود میں دیکھا ہے جسے آپ ٹیلیویژن پر دیکھتے ہیں ایسے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کیا اس نے میں آ رہا ہوں سڑک پر چلتے چلتے اور نو پارکنگ والا مقام جاتا ہے وہاں میں اسکوٹر کھڑا کر دیتا ہوں اسکوٹر سے باہر آتا ہوں سگریٹ سلگاتا ہوں دو ایک دوست کو دیتا ہوں ایک خود لیتا ہوں اور بیٹھے ہوئے دھواں اڑاتا ہوں یہ سب وہاں دیکھا ہے تو یہ کس طرح بتاتے ہی اخبار میں لکھا تھا کہ کیپٹ اسپیچ لیس یعنی اس کی بولتی بند ہو گئی جب اس نے دیکھا اس طریقے سے اب کیا کر سکتا ہے تو یہ جو قرآن پیر میں ہے کہ ہم ہر ایک کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو اس کا ریکارڈ تیار ہوا کرتا ہے تمہارے بول تمہارا عمل ہر چیز ریکارڈ ہو رہا ہے اور قامت میں اللہ رہا دکھا جائے گا کہ دیکھو اس طریقے سے تم کر رہے تھے